يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يومئذ لله اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے گا اور اس دن تمام امور اللہ کے اختیار میں ہوں گی